پانچ جون دو ہزار سات بروز منگل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 وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليزي إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق وكذلك جعلناكم أمة وسطا اور ایسی ہی ہم نے آپ کو آپ کو امت دی ہے امت عدل تاکہ ہو جائیں بکزال کا جالنا کم امتم وسطا اور ایسی ہم نے تم لوگوں کو ایسی امت بنایا ہے جو امت عدل والی ہے لے تکون و شہدا الناس تاکہ تم لوگ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر گواہ و یقون رسول و علیہ شہیدات اور ہو جائے گا رسول تمہارے بارے میں گواہ وما جانل قبل طلتی کن تعلیہ اور جس قبلے پر آپ تھے اور پھر ہم نے اس میں تبدیلی کا فیصلہ کیا بیت اللہ کا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا اس سے ہمارا مقصود نہیں تھا مگر صرف یہ کہ ہم علم ظاہری کے طور پر جاننا چاہتے تھے کہ کون ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے وہ انکانت تھا اور رطن اللہ علضین حد اللہ یہ بات بڑی مشکل ہے تحویل قبلہ کے مطابق عمل کرنا مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے پماکان اللہ علیہ ایمانہ کو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو تمہارے نماز کو ضائع نہیں کرتے بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر بہت مہربان اور نرمی کرنے والے ہیں بات چل رہی تھی مدینہ طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو بیت المقدس قبلہ رہا شروع کے سترہ مہینے پھر حکم نازل ہو گیا جو آپ کی خواہش آرزو دعا تمنا یہی تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہو جائے تو سترہ مہینے کے بعد حکم نازل ہو گیا کہ کیا مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے جس پر ہم تفصیل سے کل بات عرض کر چکے ہیں اسی کے متعلق آج بھی دو تین باتیں ہوں گی پہلی بات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کی بات کی ہے عید کے ابتدائی حصے میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا وسط کا یہاں اس جگہ پر مانا ہے عدل ہم نے آخری شریعت والی جو امت ہے اس امت کو انصاف والی امت بنایا بعض نے وسطہ سے ترجمہ لیا ہے کہ ہم نے تم کو ایسی امت بنایا کہ جس امت میں معرفت الہیہ کے رموز حاصل کرنے کی صلاحیت ہے معرفت الہیہ کے جو اسباب ہیں یہ ایک معرفت کا ایک درس اور سبق ہے جو اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت والا امت بنایا ہے آخری امت کو بعض حضرات نے وسطا سے ترجمہ کیا ہے علم و حکمت کہ ہم نے تم کو علم و حکمت والی امت بنایا ہے پہلے تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے انبیاء آتے تھے پھر دوسرے نبی آ گئے سمجھانے کے لیے پھر وہ فوت ہو گئے تیسرے نبی آ گئے اس امت کے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آپ چلے جائے چلے گئے تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ امت ہی یعنی صحابہ کرام پھر ان سے تعبین پھر ان سے طب تعبین یہی رسول پاک کا سبق حاصل کرتے رہیں گے علم و حکمت والا اور دوسرے لوگوں کو پہنچاتے رہیں گے تو ہم نے تم کو انصاف والی امت بنایا دوسرا ترجمہ ہم نے تم کو ایسی امت بنایا کہ جو اللہ کی معرفت والا سبق حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تیسرا ہم نے تم کو علم و حکمت والی امت بنایا پہلے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کے بعد انبیاء انبیاء کے بعد انبیاء آتے رہے آپ کی آخری شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی امتی ہی علم و حکمت کا سبق حاصل کرتے رہیں گے اور دوسرے لوگوں کو پہنچاتے رہیں گے جس کو دوسرے مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے کہ جس نے میری بات کو سنا اور یاد کیا عمل کیا پھر دوسروں تک اس کو پہنچایا اور فرمایا کہ بعض دفعہ حدیث کے مفہوم ہے کہ بعض دفعہ سننے والا شخص بیان کرنے والے سے زیادہ اعلیٰ ہو جاتا ہے ایک شخص ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے میرے اندر اس حدیث اور سنت پر عمل اتنا نہ ہو جتنا کہ سننے والے شخص نے اس کے مطابق عمل کر لیا تو فرمایا کہ رب مبلغن رب مبلغن او عامن بنسا بعض دفعہ وہ شخص کہ جس کو بات پہنچا دی گئی وہ اس بیان کرنے والے سے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ حفاظت کرنے والا اس حدیث کا ہو جاتا ہے تو فضیلت بیان فرمائی کہ وہ شخص ہمیشہ شر سبز و شاداب رہے کہ جس نے میری حدیث کو سنا بات کو سنا اور پھر لوگوں تک پہنچایا یہ بہت ثواب کی بات ہے اور اسی طریقے اسی ثواب اور اسی فضیلت کے اصول سے ہی تو لوگ علم حاصل کرتے رہے اور ہم تک علم پہنچا ہے تو فرمایا کہ ہم نے تم کو انصاف والی امت بنایا ایک تو سابقہ مفہوم کی مطابقت کے ساتھ ہے بات کہ جب حکم اس امت کو ہوا کہ مکہ میں ہی رہو باوجود اس کے کہ یہ تکلیف میں تھے مکہ میں ہی رہتے رہے کوئی اصرار نہیں کیا جب حکم ہوا ہجرت کر کے چلے جاؤ تو پھر ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ کی طرف کوئی اصرار نہیں کیا کہ مکہ کی فضیلت کو ہم کیسے چھوڑیں جب حکم نازل ہوا کہ فلاں چیز حرام ہو گئی لیکن ان کو ساتھ وہ جائز ہے تو یوں ہی ماننے لگ گئے جب حکم ہوا کہ اب اس آخری امت کو کہ تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے تو باوجود دل نچانے کے بات ماننے لگ گئے اور بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا جب حکم ہوا کہ اب بیت المقدس قبلہ ختم ہو گیا بیت اللہ شریف قبلہ ہو گیا تو بس فوراً بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہ ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنایا انصاف والی امت بنایا اور منصف شخص جو ہوتا ہے انصاف والا جو ہوتا ہے وہ ہر بات کو ہر حق بات کو ماننے والا ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی مد مقابل مخالف بھی سچی بات کہہ دے تو معتدل سلیم الفطرت شخص کی شان یہ ہے کہ اس بات کو سوچ لے بے شک اس کے دشمن نے اس کے مخالف نے یہ بات کہی ہے اس کا عیب بیان کیا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سوچ لے اور اگر واقعتاً یہ عیب اس کے اندر ہے تو اس کو مانے اور اس عیب کو دور کرے یہ ایک سلیم الفطرت شخص کی شان ہے تو فرمایا کہ ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنایا جب جو حکم نازل ہوتا رہا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاتا رہا آپ لوگ مانتے رہے اس لیے تمہارا لقب بنا اعتدال والی امت عدل والی امت انصاف والی جماعت اس کی ایک دلیل جو سابقہ عید کے ساتھ رب کی شکل میں تھی بیان کر دی ہے کہ اس امت کا اعتدال والا ہونا کیسا ہے کہ ہر حکم کو مانا ہے نمبر دو لام آگے تعلیل یا علت وجہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ ہم نے تم کو انصاف والی امت بنایا ہے عادل بنایا ہے عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگ گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر تم لوگ سے مراد امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے تاکہ تم لوگ گواہ بن جاؤ گواہ بن جاؤ تم لوگ لوگوں کے اوپر ایک لمبی حدیث ہے آخرت میں جب اللہ رب العزت میزان قائم فرمائیں گے اس وقت جلوہ افروز ہوں گے عرش پر لوگوں کے سامنے اور سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری امانت تم نے پہنچا دی تو جبرائیل آگے سے عرض کریں گے کہ حضرت پہنچا دی انبیاء علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا کہ جبرائیل نے تمہارے پاس میری امانت پہنچا دی تھی بعض و نصیحت تبلیغ وہی کتاب آیات تمام انبیاء یہ کہیں گے کہ جبرائیل نے ہم تک پہنچا دی ہے امانت پھر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے پھر پھر میری امانت لوگوں تک پہنچا دی سب انبیاء یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ ہم نے اپنی اپنی قوم میں آپ کی امانت توحید و رسالت آخرت یہ پہنچا دی ہے جس پر امم سابقہ کے انبیاء ان کے بعض امتی تو اپنے نبی کی امانت کے پہنچانے پر تصدیق کریں گے گواہی دیں گے امتیوں کو حاضر کیا جائے گا انبیاء کے بعد کہ کیا تمہارے پاس میرے انبیاء نے امانت پہنچا دی تھی اس میں سابقہ امتوں کے انبیاء کے بعض امتی تو اپنے انبیاء کے بارے میں تصدیق اور گواہی دیں گے کہ پہنچا دی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعض نبی امم سابقہ کے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی امت کو تبلیغ کی ہوگی لیکن وہ امتی انکار کر دیں گے کہ ہمیں اپنے نبی نے تبلیغ نہیں کی بعض امتی اللہ رب العزت بعض نبی انبیاء اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کا ایک امتی ہوگا بعض نبی حاضر ہوں گے ان کے دو امتی ہوں گے اور ہر کسی سے جب پوچھا جائے گا کہ کیا امتیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے اوپر میرے انبیاء نے امانت پہنچا دی تھی تو بعض امم سابقہ کے امتی اپنے نبی کی تبلیغ کا انکار کر دیں گے کہ ہمیں کوئی بعض و نصیحت نہیں کی گئی جبکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے بعض و نصیحت ان کو ہو چکی ہے اس پر اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ کی امت تو آپ کی تبلیغ کا انکار کر رہی ہے تو انبیاء عرض کریں گے کہ حضرت ہم نے تو بعض و نصیحت خوب تفصیل سے کی اتنے عرصے کی اتنی مدت کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گواہ کون ہے تمہارے تبلیغ پر گواہ کون ہے تو وہ نبی جن کی امتی منکر ہوں گے اپنے نبی کی تبلیغ پر ان انبیاء کی تبلیغ پر گواہی آخری امت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان نبیوں کی تبلیغ پر گواہ بنے گی تو فرمایا کہ لے تک شہدا الناس ہم نے تم کو انصاف والی امت بنایا ایک وقت ایسا آئے گا اے امت محمدیہ کہ تم لوگ گواہ بنو گے اور لوگوں پر ان لوگوں کے نبیوں کے حق میں اور ان نبیوں کی امتیوں کے خلاف تم لوگ گواہ بنو گے کہ واقعتاً انہیں انبیاء نے اپنے اپنے دور میں اپنے امتیوں کو تبلیغ کر دی تھی اس پر ان امتیوں سے سوال ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے سوال ہوگا جنہوں نے سابقہ نبیوں کی تبلیغ پر گواہی دی ان امتیوں سے سوال ہوگا کہ آپ لوگ کہاں تھے اس وقت کیسے معلوم ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے تبلیغ کی فلاں پیغمبر نے تبلیغ کی تم اس وقت کہاں تھے گواہ کے لیے تو حاضر ہونا ضروری ہے موقع دیکھنا ضروری ہے کیسے گواہی دے رہے ہو امام سابقہ کی انبیاء کی تبلیغ پر تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جنہوں نے گواہی دی وہ عرض کریں گے کہ ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امم سابقہ کے انبیاء کی تبلیغ کی باتیں پتہ چلی ہیں اور ہمارے نبی سادے کو مصدوق ہیں آپ کی کسی قسم کی کوئی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہمارے پیغمبر نے جو بات بتائی تھی ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہمیں اپنے نبی کی زبان سے حدیث کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں یہ بات پہنچی ہے کہ امم سابقہ کے انبیاء نے اپنی امتیوں کو تبلیغ کی تھی اس پر یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فرمایا کہ کہ تم لوگ گواہ بنو گے امم سابقہ کے انبیاء کے تبلیغ پر اور ان منکر لوگوں کے خلاف تم گواہ بنو گے وہ یقون رسول علیکم شہیدہ اور تمہارے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس جگہ پر الرسول سے اور تمہارے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی تبلیغ کر کے جائیں گے کہ تمہارے اندر ادائیگی گواہی کی صلاحیت ہوگی رسول علیکم شہیدہ آخری پیغمبر آخری امت کے تمہارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی تبلیغ کر کے جائیں گے تمہارے اندر گواہ بننے کی صلاحیت ہوگی اور میدان حشر میں تم ان سابقہ انبیاء کے حق میں گواہی اور سابقہ امتوں کے خلاف گواہ بنو گے تو فرمایا لو یقون اور رسول شہیدہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قابل شہادت بنانے کے لیے تمہیں گواہ بنائیں گے آگے فرمایا کہ ہم نے جو تحویل قبلے کا حکم نازل کیا پہلے بیت المقدس سترہ مہینے رکھا پھر بیت اللہ یہ کیوں کیا ہے اس طرح جب ایک ہی قبلہ ہونا تھا تو ایک ہی رکھتے ایسا کیوں کیا کچھ وجہ تو پہلے بتا دی ہیں قرآن مجید نے اس مقام پہ فرمایا کہ اللہ لن میت طب اور رسول میں مین قلب کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے اس تحویل قبلہ کے حکم میں کہ اب قبلہ بیت المقدس اب سترہ مہینے کے بعد بیت اللہ شریف ہو گیا ہم یہ علم ظاہری کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہماری بات کو مانتا ہے اور رسول کی اتباع کر رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بیت المقدس کی طرف پڑھنے لگ گئے اور جب رسول اکرم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے تو یہ بیت اللہ کی طرف نماز منہ کر کے پڑھنے لگ گئے کون ہمارے پیغمبر کی اتباع کرتا ہے وہ ممین خلب والا آتی بھائی اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے یعنی ہمارے رسول کی اتباع نہیں کرتا اور کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی آج فلانا قبلہ ہے آج فلانا قبلہ ہے علماء نے عجیب بات دیکھی ہے اس جگہ پر کہ یہودی بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں عیسائی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی والے ہیں مشرقین مکہ بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی والے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی شان پہلے پارے کے آخری رقو میں بتائی کہ کال اسلم کال اسلم تو رب العالمی کیا آپ بات ماننے والے بن جاؤ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ بات ماننے والے بن جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تمام طرح کی بات ماننے والا ہوں اے رب تو ابراہیم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ جو حکم ان کو ہوتا گیا وہ اس حکم کو مانتے گئے اور تم یہود و نصارہ کیسے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہلاتے ہو کہ ہم نے تمہارے امتحان کے لیے چند مہینے قبلہ یہ رکھا پھر اس کے بعد یہ بنایا تو تم تو پھر گئے الٹے پاؤں کیسے تمہارے اندر صلاحیت ہے اپنے آپ کو کہے کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ ہر حکم خدا کو وہ ماننے والے تھے تو ہم امتحان لینا چاہتے تھے کہ اس تحویل قبلہ کے حکم سے کہ کون ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے یعنی اتباع نہیں کرتا فرمایا یہ بات بڑی مشکل ہے وہ انکان کبھی اور تحویل قبلہ والا حکم ماننا یہ بڑی مشکل بات ہے کہ دل میں کوئی تجزب آ سکتا ہے لیکن اسی کے لیے مشکل ہے جس کا ایمان مکمل نہ ہو اللہ علیہ اللہ جس شخص کا ایمان مکمل ہے جس کو اللہ نے ہدایت کامل عطا کی ہے اس کے لیے اس حکم کو ماننے میں کوئی مشکل نہیں تھی وما کان اللہ علیہ ایمان حکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑے مہربان اور رحم والے ہیں کل انشاءاللہ اس بات پر کوئی